چتور موچی یہ کہانی ہے ایک غربت زدہ موچی کی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ اسے گاؤں میں کوئی کام نہیں ملتا تھا جلدی ہی اس کے پاس اناج خریدنے کو بھی کوئی پیسہ نہیں رہا تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا اب مجھے اور زیادہ یہاں نہیں رہنا چاہیے یہاں کوئی کام نہیں ہے مجھے اپنی قسمت بڑے شہر میں آزمانی چاہیے شاید مجھے وہاں پر کوئی اچھا کام مل سکے موچی اس بڑے شہر میں پہنچا وہ گلی گلی گھومتا ہانک لگاتے ہوئے نئے جوتے بنوا لو نئے جوتے بنوا لو یا اپنے پرانے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح بنوا لو چمچماتے نئے لے ڈالو نئے جوتے بنوا لو نئے جوتے بنوا لو پہلے دن تو موچی کو کوئی کام نہیں ملا اگلے دن پھر وہ بڑے شہر کی سڑکوں پر گھوما ہانک لگاتے ہوئے نئے جوتے بنوا لو نئے جوتے بنوا لو ایک خاتون نے اسے بلایا جناب موچی مہربانی کر کے ان جوتوں کی مرمت کر دیجیے بے شک محترمہ موچی گھر کے دروازے پر بیٹھا اور اس نے وہ جوتے سیل دیے یہ لیجیے محترمہ آپ کے جوتے تیار ہیں کتنا ہوا ایک تانبے کا سکہ یہ لو اس نے پیسہ لیا اور چلا گیا جیسے ہی وہ اگلی گلی میں داخل ہوا ایک اور خاتون نے اسے پکارا اور اس سے کچھ جوتے مرمت کرنے کو کہا یہاں کچھ جوڑی جوتے ہیں ان کی مرمت کر دو موچی نے جوتوں کی مرمت کی پیسہ لیا اور چلا گیا آج میں نے کافی پیسہ کما لیا ہے اگر ایسے ہی میں کماتا رہا تو جلدی ہی میرے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ میں گدھا خرید لوں گا اس نے بہت محنت سے کام کیا اور کچھ دنوں کے بعد اس نے چار سونے کے سکے کما لیے تھے ان میں سے دو سے اس نے گدھا خریدا اور گھر واپس آنے کا فیصلہ کیا اگلے دن اس نے اپنا سارا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا اپنے راستے میں اسے ایک جنگل سے گزرنا پڑا جہاں اس نے چوروں کا ایک گروہ دیکھا یا خدا مجھے بچا لو یہ چور میرا سارا پیسہ لے جائیں گے اور میں ایک مرتبہ پھر سے غریب بن جاؤں گا اب میں کیا کروں موچی بہت دانش مند تھا اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے ایک منصوبہ بنایا اس نے ایک سونے کا سکہ گدھے کے گلے میں باندھ دیا اور آگے چلا چوروں نے اسے پکڑ لیا اپنا سارا پیسہ نکالو چلو جلدی کرو دیکھو میں ایک غریب موچی ہوں میرے پاس اس گدھے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے مہربانی کر کے مجھے جانے دیجیے جیسے ہی اس نے یہ سنا گدھا رینگ کا اور اس کے گلے سے وہ سونے کا سکہ زمین پر گر پڑا سچ مچ پھر تمہیں یہ سونے کا سکہ کہاں سے ملا ہم سے جھوٹ بولنے کی تمہاری ضرورت کیسے ہوئی رکو رکو ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہ گدھا سونا پیدا کرتا ہے اسی طرح سے مجھے سارا پیسہ ملتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ گدھا بیچ دو اور ہم تمہیں جانے دیں گے نہیں بالکل بھی نہیں اگر میں اسے بیچ دوں گا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا ہم اس کے لیے تمہیں پچاس سونے کے سکے دیں گے ٹھیک ہے پر اسے توجہ دینا کی باری باری اپنے میں سے ہر ایک کے ساتھ اس گدھے کو رکھنا ورنہ آخر میں تم پیسے کے لیے لڑتے رہ جاؤ گے موچی نے گدھا بیچ دیا اور گھر واپس آ گیا وہ بہت خوش تھا کہ اسے سونے کے سکے ملے تھے اس پیسے سے اس نے ایک پولٹری فارم خریدا اس بیچ چور بھی اپنے اڈے پر پہنچ گئے تھے گدھے کو لے کر وہاں چوروں کے سردار نے ان سب سے کہا اس گروہ کا سرگنا ہونے کے ناطے اس گدھے کو سب سے پہلے میں رکھوں گا چوروں نے اپنے سردار کا حکم مانا اور اس رات سردار استبل میں گدھے کے ساتھ سویا وہ نیند کھلتے ہی وہ سارا پیسہ لے لینا چاہتا تھا اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں استبل میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے پورے استبل کا معائنہ کیا پر اسے کچھ نہیں ملا اسے علم ہو گیا کہ اس موچی نے انہیں بے وقوف بنایا ہے اس دوران ایک اور چور وہاں آیا سردار آپ کو سونا ملا ہمیں بتائیے کہ کتنے سونے کے سکے گدھے نے پیدا کیے تمہیں خود اس بات کا پتہ لگ جائے گا جب آج رات تم اس گدھے کو رکھو گے سردار نے کسی سے کچھ نہیں کہا کیوں وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتے تھے کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی ایک ایک کر کے سبھی چوروں نے گدھے کو اپنے ساتھ رکھا پر ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ملا وہ سب سمجھ گئے کہ انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے سردار نے ایک محفل بلائی اس موچی نے ہمیں بے وقوف بنایا ہم اسے ایک سبق سکھائیں گے اس نے ہمیں یہ معمولی گدھا پچاس سونے کی مہروں میں بیچ دیا ہم اپنا پیسہ اس سے واپس لیں گے اور ہم سے دگا کرنے کی جرت میں سزا دیں گے ہاں چلو چلیں وہ موچی کے گھر کی طرف نکل پڑے وہ فارم میں کام کر رہا تھا اس نے چوروں کو آتے دیکھا وہ فوراً اپنے گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی سے کہا غور سے سنو جب وہ چور یہاں آئیں گے اور میرے بارے میں پوچھیں گے تو انہیں بتانا کہ میں فارم میں کام کر رہا ہوں پھر ہمارے کتے مائلو کو بھیجنا مجھے بلانے کے لیے یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے پیچھے چھپ گیا کچھ دیر کے بعد چور وہاں آ پہنچے وہ موچی کہاں ہے بلاؤ اسے ہم اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ فارم پر گئے ہیں میں کتے کو بھیجنا چاہوں گی انہیں بلانے کے لیے مائلو جاؤ اور اپنے مالک کو بلا کر لاؤ ان سے کہو کہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے ہیں یہ سب کیا ہے کیا مائلو یقیناً تمہارے شوہر کو یہاں لے آئے گا ضرور وہ ہر بات سمجھتا ہے جب بھی وہ فارم پر ہوتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو میں بس مائلو کو ان کے پاس بھیج دیتی ہوں اور مائلو میرا پیغام دے دیتا ہے جب چور موچی کی بیوی سے بات کر رہے تھے موچی آ پہنچا او تو یہ آپ ہیں مائلو نے بتایا کہ آپ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہمیں گدھے سے کچھ نہیں ملا تم نے ہمیں دگا دیا ہم سے جھوٹ بولا دیکھو مجھے یقین ہے کہ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اس گدھی کی وجہ سے ہی ہے ٹھیک ہے ہم تم پر یقین کرتے ہیں پر تمہیں یہ کتا بھی ہمیں بیچنا ہوگا نہیں بالکل بھی نہیں میں اسے نہیں بیچ سکتا ہم اس کے لیے تمہیں چالیس سونے کے سکے دیں گے تھوڑا انکار کرنے کے بعد موچی راضی ہو گیا کتا بیچنے کے لیے چوروں نے مائلو کو لیا اور چلے گئے جب وہ گار میں پہنچے سردار نے اعلان کیا کہ وہ پہلا ہوگا جو کتے کو اپنے پاس رکھے گا دوسروں نے اس کا حکم تسلیم کیا اور چلے گئے سردار نے اپنی بیٹی کیملا کو بلایا سنو کیملا میں کام کے لیے باہر جا رہا ہوں اگر کوئی مجھے پوچھنے آئے تو مائلو کو مجھے بلانے کے لیے بھیج دینا جو آپ کا حکم ابا کچھ دیر بعد ایک آدمی وہاں آیا اور اس نے سردار کی بیٹی سے کہا کہ وہ اپنے ابا کو بلائے مہربانی کر کے رکیے میں فوراً انہیں طلب کروں گی جاؤ سے کہو کہ کوئی یہاں آیا ہے ان سے ملاقات کرنے سردار کے گھر سے بھاگا بجائے سردار کے پاس جانے کے وہ سیدھے موچی کے پاس گیا جب چور گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مائلو وہاں نہیں تھا وہ جان گیا مائلو یقیناً اپنے مالک کے پاس چلا گیا ہوگا تو وہ موچی کے گھر گیا سنو کیا مائلو تمہارے پاس آیا ہے ہاں وہ یہی ہے میرے خیال سے اسے اسے ضرور میری یاد آ رہی ہوگی تھوڑا وقت دیجیے اور دیکھیے گا آخر کار وہ آپ کو اپنا مالک قبول کر ہی لے گا سردار مائلو کو واپس لے گیا اور اس نے اسے اگلے دن اپنے ایک ساتھی کو دے دیا مائلو گینگ کے سارے ممبروں کے ساتھ ایک ایک کر کے رہا پر ہر دن وہ موچی کے پاس واپس آ جاتا سب نے یہ جان لیا کہ ایک بار پھر اس نے دغا بازی کی ہے انہوں نے آپس میں سلح مشورہ کیا اس مرتبہ ہم بے وقوف نہیں بنیں گے میں اس موچی کو ایک سبق سکھا کے رہوں گا اس بار وہ موچی کے گھر پہنچے اس مرتبہ انہوں نے موچی کی دلیلوں کو پوری طرح نظر انداز کیا انہوں نے اسے ایک بورے میں ڈالا اور وہاں سے چلے گئے اسے سبق سکھانے کے لیے مجھے چپ چاپ بورے میں لیٹا رہا راستے میں وہ ایک چرچ کے پاس سے گزرے چوروں میں سے ایک نے کہا دار سچ مچ بہت گرمی ہے چلو کچھ دیر چرچ میں آرام کریں ہم کام کے لیے ضرور شام تک انتظار کر سکتے ہیں انہوں نے اسے وہاں چھوڑ دیا اور سب کے سب چرچ کے اندر چلے گئے وہ چرچ ایک پہاڑ کی چوٹی پر تھا سوروں کا ایک جھنڈ وہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے سوروں کے جھنڈ کی آواز سنی تو موچی کو ایک ترکیب سوچی اور اس نے بلند آواز میں چیخنا شروع کیا میں یہ نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا مجھے بخش دو مجھے جانے دو سوروں کے مالک نے موچی کی آواز سنی اور وہ اس کی جانب آیا اس نے موچی سے پوچھا ارے او سنو کیا ہوا تم کیا نہیں کرو گے اور کس نے تمہیں وہاں ڈالا ہے وہ میرا نکاح بادشاہ کی بیٹی سے کروانا چاہتے ہیں پر میں نکاح نہیں کرنا چاہتا کیوں دوست کیا تم دیوانے ہو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں یقیناً شہزادی سے نکاح کر لیتا اگر ایسا ہے تو آؤ تمہیں بورے میں ڈال دیتا ہوں تم جاؤ اور شہزادی سے نکاح کر لو سچ مچ ہاں بے شک پر سب سے پہلے مجھے باہر تو نکالو سوروں کے مالک نے موچی کو بورے سے باہر نکالا اور خود بورے کے اندر گھس گیا موچی نے اسے باندھ دیا اور اس کے سوروں کو وہاں سے لے کر چلا گیا شام کو چور چرچ سے باہر آئے بورے کو لیا اور چلے گئے سنو چلو اسے یہاں کیچڑ میں پھینک دے یہ اسے سبق سکھائے گا چوروں نے اسے کیچڑ میں پھینک دیا اور وہاں سے چلے گئے واپس آتے ہوئے انہوں نے موچی کو سڑک پر دیکھا اور وہ سکتے میں آ گئے

ٹھیک ہے اگر تم زور دیتے ہو تو چوروں کا گروہ موچی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا اگر تمہیں سونا چاہیے تو تمہیں خود کو بورے میں بند کرنا ہوگا سبھی چوروں نے خود کو بورے میں بند کر لیا موچی نے ان سب کو کیچڑ میں پھینک دیا اور پھر ان پر سور چھوڑ دیے اے اس نے پھر ہم سے دگا بازی کی اے بھائی ہمیں باہر نکالو ہم آپ اور تمہیں پریشان نہیں کریں گے ہمیں اس حالت میں مت چھوڑو مہربانی کرو چور چیختے رہے اور سور انہیں چاٹتے رہے یہ دیکھ کر موچی ہنسا اور اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد بھی امن اور سکون سے رہا اپنی بیوی کے ساتھ